یہ سمجھتا ہے کہ مال اگر کثرت سے کمایا جائے دولت بٹوری جائے اور جائیداد کو اکٹھا کیا جائے مصیبتیں دور ہو جائیں گی پریشانیاں دور ہو جائیں گی لیکن یہ آنکھوں دیکھا تجربہ ہے یہ ایکسپیرئنس ہے یہ مشاہدہ ہے مال نے کسی کی پریشانی کو آج تک دور نہیں کے اجالے میں علاؤدین کا چڑھاؤ لے کر تلاش کریں ڈھونڈے کوئی ایسا آدمی کہ اس کی پریشانیاں مال کی وجہ سے دور ہو گئی ہوں دولت کی وجہ سے دور ہو گئی ہوں میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم اگر مال سے پریشانی دور ہوتی اور دولت سے پریشانی دور ہوتی اور ان سے حالات کا سامنا کیا جاتا تو اللہ اس بات کو قرآن میں چھپاتا نہیں اللہ بتا دیتا یہ امن کا راستہ ہے یہ شانتی کا راستہ ہے یہ سکون اور چین کا راستہ ہے اللہ نہیں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور مال کے بارے میں اللہ نے کہا حکم اولاد حکم فیتنا یہ مال اور یہ اولاد اور کہا کہ کیا یو حلطی نامنو لا تل ہی تم اموالا اولاد کم اللہ یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز ہے یہ مان یا اولاد تمہیں اللہ سے ناسا توڑنے والی چیز ہے اور نبی سے رشتہ توڑنے والی چیز ہے کہیں ایسا نہ ہو اس مان اور اس اولاد کے جھمیلے میں اللہ کے ذکر سے تم غافل نہ ہو جانا سورہ منافقون کے دوسرے رخو کی آیا اس سے مسئلہ حل ہونے کا ہوتا تو اللہ کو دشمنی ہے بندوں سے نبی کو اپنی امت سے بغض ہے الحاظ اللہ اللہ کو جتنی محبت اپنی مخلوق سے ہے کوئی ماں اپنے بچے سے اتنی مامتا نہیں کرتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت اپنی امت سے ہے پوری دنیا کی ماؤں کی مانتا اور بابوں کی شکل کا ایک طرف اور آپ عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھرا وہ لمحہ جو آپ نے محبت کی نگاہ سے امت کو دیکھا وہ ایک طرف لیکن آپ نے نہیں پڑھ پایا اور اپنی ازواج متحرات اور اپنی بیٹیوں کو یہ تلقین نہیں کی زیادہ جائیداد بنائیں زمینیں خریدیں بیوپار بڑھائے بیان بیانس بڑھائے نہیں حضرت فاطمت رضی اللہ تعالیٰ شکوا لے کر گئی ابا جان میرے ہاتھوں میں گھٹے پڑ جاتے ہیں اور میرے دن میرے گھر میں کئی دنوں کے پاسے لگ جاتے ہیں بڑی پکڑ ہو جاتی ہے وہ محسن کائنات جو وادیاں بھر بھر کر غیروں کو دیا کرتے تھے وہ جن کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا وہ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے تھے آپا نے فرمایا میری بیٹی تو جنتی عورتوں کی سردار ہے جا سونے سے پہلے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے تینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے اور چونتیس تیس پر چار مرتبہ اللہ اکبر تو ساری دنیا کے لوگوں کو وادیاں بھر بھر کر مٹھی بھر بھر کر نہ ہوتا قرض لے کر دیا کرتے تھے لیکن بیٹی کے آگ کے آنسو کو آپ کیا نہیں پہنچ سکتے تھے کیا بیٹی کے گھر کے چولہے کو نہیں جلا سکتے تھے کیا اپنے نوازے جن کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جوانوں کے سردار ہیں ان کے لیے دو وقت کی روٹی کا انتظام کیا آپ نہیں کر سکتے تھے فرمایا کہ بیٹی میری سونے سے پہلے اس تجویز کو پڑھ لینا اور حضرت بازی مدحہ رضی اللہ تعالی کے ستے میں یہ تجویز پوری امت کو مل گئی اور اس تصویر کا نام تجوی ہے فاطمہ رکھ دیا گیا ماں یہ لوگوں نے تدبیر کی کہ اس سے پریشانیاں دور ہوں گی کسی نے کہا نوکری کر لو کسی نے کہا بزنس بڑھا لو اور کسی نے کہا جائیداد بڑھا لو کسی نے کہا سونا اور چاندی کا ذخیرہ کر لو اور کسی نے کہا حکومت میں سلطنت میں بڑے عہدوں پر فائد ہو جائیں گے ان سے ہمارے مسائل کا حل نکل جائے گا ہر نفس پریشان ہے ہر آدمی جس کا کرائے کا مکان ہے جو حاکم ہے جو محکوم ہے جو قرض دیتا ہے جو قرض لیتا ہے جو کارخانے کا مالک ہے اور کارخانے کا ملازم ہے جو مشرق والا ہے بکری والا ہے شیوان والا ہے جنوب والا ہے اتنا گھٹ گھٹ کر تو زندگی گزارتے حاصلہ کریں شرک کو مٹائیں اللہ کے کلیمے کا جھنڈا دنیا میں عالم میں لہرائیں ہم دنیا سے باطل کا مقابلہ کریں یا تو گھٹ گھٹ کر ایک ایک لمحہ موت سے بدتر وہ زندگی گزارے گا یہ زندگی کوئی زندگی کوئی زندگی ہے کفر اپنی بولی بول رہا ہے گائے کا پیشاب پینے والی قومیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہتوڑا برسا رہی ہیں مسجدوں پر اقدامات پرستی کرنے والا حیا اگر ہے میرے رب ردی قدم خودکشی جائز ہوتی ہر درخت پر ایک سیرت مند کی لاش چھٹکی ہوئی ملتی کہ مولا ان حالات کو دیکھ نہیں سکتے اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے امت تیار نہیں چلو میں کسی درخت پر لٹک کر میں اپنی جان دے دوں گا جہاد کے اسباب نہیں سوائے اس کے ایک ایک لمحہ بہت سے بدتر گزر رہا ہے وقت اس وقت تمہیں بیوی کی بیماریوں کی فکر نے گھیر رکھا ہے اولاد کی شادیوں کی فکر نے گھیر رکھا ہے تمہیں مال اور تجارت کی فکروں نے گھیر رکھا ہے اور ان تمام چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر تیرے اور میرے اور تیرے اور میرے باپ دادا کے اوپر نہیں ڈالی میرے سانس کا مالک میں نہیں ہوں میرے سر اور میری داڑھی میں اگنے والے بال کی سفیدی اور سیاہی کا مالک میں نہیں ہوں میرے چاہنے سے میرے بال سفید نہیں ہو سکتے میرے چاہنے سے میرے بال سیاہ نہیں ہو سکتے میرے دل کی دھڑکن میرے قابو میں نہیں ہے خدا چاہے بی بی کو رئیس کر دے دل کی دھڑکن بڑھا دے خدا چاہے بی بی کو لو کر دے اور دل کی دھڑکن کو آہستہ کر دے میرے جسم میں بہنے والی خون کی رفتار میرے کنٹرول میں نہیں ہے جسم سے نکلنے والا پیشاب اپنے اختیار میں نہیں ہے جسم میں جسم سے نکلنے والی گندگی اپنے اختیار میں نہیں ہے ہم بیوی پر کیا حکومت کریں اولاد کے ہم نفا نقصان کے کیا مالک ہوں بیکار کی حکومت کر رہا ہے انسان کیوں جن بچوں کا کیا ہوگا میری شروع کا کیا ہوگا میرے گھر بار کا کیا ہوگا اپنی جسم پر اٹھنے والے ایک بال پر ہمارا نہیں چلتا ہمارے نہ سافٹ ویئر انجینئر تھا نہ ہارڈ ویئر انجینئر تھا نہ چپل کی دکان تھی نہ فروٹ کی دکان تھی نہ کفن کی دکان تھی نہ کرائے کا مکان تھا نہ ماں کا کر ہم نے تجھے تیری پرورش کی تیری ماں کا ہے بند ہوا کہا جا رہا تھا تو چاٹ رہا تھا ہم نے تیری ماں کے حیث کو تیری روزی بنائی اور دنیا میں آیا آنکھوں سے اندھا کانوں سے بہرا پیروں سے لنگڑا ہاتھوں سے لولہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے وہ ہزار نہ آنے کے بعد ہم نے رشک کی دو ندیوں کو بہا دیا آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا دھوپ پر چمٹ جاتا تھا اپنی ماں کے سینے سے کون پالا ماں کے پیٹ میں کون پالا ماں کی گود میں ذرا دیکھنے کے بولنے کے لائق ہو گیا کبر میں مبتلا ہو گیا گمن میں مبتلا ہو گیا میری جوڑوں کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا انشورنس کراؤ بیما کراؤ تاکہ میری موت کی دعا کرے میرے بچے میرا باپ پچاس لاکھ کا انشورنس کرایا ہے مولا جلدی سے ایکسیڈنٹ کی موت سے یہی نا انشورنس والے تمہیں تو نہیں دیتے پیسہ بیمہ میں نے کرایا تو خبر میں وہ روپیہ رکھ کر نہیں جاتے وہ پوچھتے ہیں کہ تیرے جسم کے ٹکڑے ہائی وے میں کتے کی لاش کی طرح بکھرنے کے بعد تیرے پیسے کسے دیے جائیں دو عورت کو دو منموجی کرے وہ مگر مجھ سے آنسو تین دن تک رہا ہے اور پھر اس کے بعد اچھی یہ سفید ساڑی پہننا اور گھر کے اندر بیٹھنا یہ پرانے زمانے کا رواج ہے اب چچیرے موسیرے بھائی منہ ماریں گے عشق کریں گے یہاں مولوی کا بیان ہفتے میں ایک مرتبہ قوم کے کتنے لوگ سنتے ہیں ابھی جو پرسنٹیج ہے اس وقت یہاں پر جو لوگ آئے ہیں یہ کتنا ہے قوم کا پرسنٹیج نفت پر نو فیصد لوگ باہر ہیں کوئی چپل کا بیپار کوئی بنیاد کا بیپار کوئی برتنوں کا بیپار کوئی کمپنی میں بھیڑ چمار کے کام میں یہ سار نو سار کتنا ہے پرسنٹیج جماعتوں میں نکلنے والوں کا خانخواہوں سے تعلق رکھنے والوں کا دین کی ایک موم بتی ہے دین کی ایک شمع ہے جو دھیمے دھیمے دھیمے جل رہی ہے اور روشنی دے رہی ہے اور اس گھر کے اندر شیطان اور جہنم کے ایک سو چالیس چرس تمہیں بتا رہے ہیں یہاں ہم کہتے ہیں کہ بے پردہ اور رنڈی ہے ہم یہاں کہتے ہیں داڑھی بنانے والا ہجڑا ہے ہم یہاں کہتے ہیں گانا بجانے والا اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے ہم یہاں کہتے ہیں کہ دولت اور مال کی کوئی حیثیت نہیں وہاں وہ شیطانی ایک سو چالیس چینل ایک سو چالیس چینل غریب کے گھر میں آ رہے ہیں جہنم کا کیبل کنیکشن لے رکھا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ کتا اور کتیا کی طرح آپس میں چومو چمٹو ملاقات کرو گانے الٹے سیدھے بڑوں کے چھوٹوں کے مردوں کے عورتوں کے ہجڑوں کے رونے کے دان ہنسنے سی صرف ایسی نہیں دانوں کے کمپٹیشن بیوہ عورتوں کی کمپٹیشن بچوں کے کمپٹیشن گانے کو الٹا کرنے کے تمل زبان سے ہندی میں کرنے کے ہندی زبان سے جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اور پھر اس میں آواز ان کی عزتیں ان کا ان کی ماؤں کا رونا ان کے باپوں کا بلکنا اور ایک دوسرے گلے ملنا یعنی سب کچھ یہی ہے دنیا کی کامیابی ایک سو چالیس شیطان جس گھر میں ہو ایک شیطان کافی ہے ہمیں جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے راہ راست سے ہٹانے کے لیے ہزار مرتبہ کہا گیا اس حرام زادے شیطان کی لانت کو ختم کرو اس کا جنازہ نکالو نہیں اس میں جغرافیہ آتا ہے اس میں سائنس آتا ہے اس میں ڈسکوری آتا ہے اس وقت دنیا میں جو حالت ہے میں اللہ کی قدم جمعہ کا دن نمبر رسول پر بیٹھ کر قدم کھا رہا ہوں یا تو میں شہادت کی موت مانگ رہا ہوں یا تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کوئی راہ نکال دے خودکشی یہ زندگی کوئی زندگی اس وقت ہندوستان کی حالت کیا ہے وقت میں ہے مجھے معلوم نہیں کہ کون سی ریاست میں ہے شاید مدھیہ پردیش میں ہے راجستھان میں تھا قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی مسلمانوں کو دن کے اجالے میں گولیوں سے ڈھونڈ دیا گیا ہم آواز ہی نہیں کر سکتے میرے رب کے قرآن کی توحید میرے رب کے قرآن کے ساتھ بے اور آ کرنے کے لیے آؤ راستے کے اندر گولیوں کا نشانہ بنو گھوم دیا جائے گا ہریانہ کے ہائی کورٹ نے یہ پہلی بات احمد محل والی اور دوسری بات ہریانہ کہ ہمارے جو بڑے افسران ہیں سینئر افسران ہیں ہمیں داڑھی بنانے کے لیے کہتے ہیں جبکہ ہریانہ اور پنجاب کے اندر ہزاروں لاکھوں air force police B S F اور ملٹری کے جو اسٹاف ہیں وہ داڑھی رکھ کر ڈیوٹی کرتے ہیں مقدمہ ابھی نتیجے پر نہیں پہنچا لیکن مسلمان کے کسی باپ کی مجال نہیں کہ آج وہ بابری مسجد کے اندر جا کر ایک کر سکے لیکن دن رات چوبیس گھنٹے رات کے اوقات کے علاوہ کبھی بھی ہندو وہاں پر جا کر ممبروں میں رات کے اندر رام للہ کی جو مورتی رکھی ہوئی ہے اس کا وہ درشن کر سکتا ہے وہ پوجا یہ قوم ساف رہی ہے مسجد چھینی گئی ہماری در دیوار کو شہید کیا گیا اور پورے عالم کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا سیکولرزم اور جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا اور راستے میں واویلا بچانے والے احتجاج کرنے والوں کے سینوں کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا اور آج عالم یہ ہے کہ وہاں ہندو جا کر درشن کر سکتا ہے مسلمان کو سجدہ کرنے کی اذان دینے کی اجازت نہیں ہے اس احاطے میں قدم نہیں رکھ سکتا بابری مسجد کے چالیس چالیس جو ہے فٹ پیچھے مسلمان قدم نہیں رکھ سکتا خدا نہ کرے اگر کوئی مسلمان اس راستے میں لائن میں لگ جاتا ہے درشن کہاں کرنے کے بہانے اگر چلا جاتا ہے پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ماں اور باپ اور بیوی بچوں کو دیکھ نہیں سکتا ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے یعنی اگر شک ہو گیا ایک مسلمان داڑھی اڑا کر بابری مسجد کے اندرونی حصے کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن جب شک ہوا اور دیکھا گیا کہ ختنہ کی گئی ہے اور مارا پیٹا گیا اور معلوم کیا گیا کہ شاید یہ مسلمان ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کو بھلا دے کون سا احساس ہے یہ کون سا قانون ہے کون سی سیکولرزم ہے کون سی جمہوریت ہے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں پولیس جو چاہتی ہے کرتی ہے حکومت جو چاہتی ہے کرتی ہے مسلمان سکھتا جا رہا ہے ان حالات کے اندر مسلمان مال دولت بیوی بچے تجارت کاروبار ان کا غلام بنا ہر ایک روزہ ہے کیا کردمہ کیا مقدمہ قرآن کے لیے مسجد کے لیے اور یہ تو پانچ واقعہ چھٹواں واقعہ مہان مراٹھی حکومت نے اور خاص طور سے بال ٹھاکرے اور اس کے برادران بال ٹھاکرے اینڈ سنس نے بچوں کے لیے کتاب بنائی ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے کعبے کو مدینہ منورہ کو ایک برف کے اندر رکھا ہے اور اوپر جوتے اور چپل کے نقشے انہوں نے ڈال رکھے ہیں پہلے یہ سمجھ کر کہ شاید کتاب شائع کرنے توہین ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی توہین ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی طریقے طریقے سے حکم دیا گیا ہے مخت المکرمہ مزینت المنورہ نبی کے گنبد قدرہ کہ تم نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہو تمہارے باپ اور تمہارے دادا کے طریقے پر نہیں روزہ تمہارے باپ دادا کے طریقے پر نہیں کہ ہمارے خاندان میں رجب کے روزے رکھتے تھے تھے کی فاتحہ کرتے شیعہ لوگوں کا کام مسلمان کر رہا ہے شیعہ اسلام کا دشمن مسلمان کا دشمن قرآن کا دشمن صحابہ کا دشمن خصوصاً اربا کا دشمن نبی کا دشمن شیعہ کہتا ہے کتا کہ سے غلطی ہو گئی وہی علی کے پاس لانے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلے گئے شیعہ اس اس وقت تک نے دھرم پر مکمل نہیں آتا جب تک کہ وہ حضرت ابو بکر کو گالی نہ دے حضرت عمر کو گالی نہ دے حضرت علی اور حضرت عثمان کو گالی نہ دے اما عائشہ کی قسمت اور آبرو پر تحمت کو نوک لیتے ہو میری اور آپ کی اماں کی اما نبی کی سوجا اور نبی کی حرم اور جنتی عورت جنتی خاتون معاویہ رضی اللہ تالا امتحان کر گئے خوشیاں لوگوں نے کہا کمینوں تم صحابہ کے دشمن تم حضرت امیر معاویہ کے دشمن اور خوشیاں بدل دیا نہیں نہیں یہ حضرت جعفر صادق کی پیدائش کی خوشی میں سکھا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر نہیں تو آج کیا کرتے ہیں پور کے پاس یہاں ہے حضرت جعفر صادق کے نام پر حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ رجب کے میں مہینے کے لیے شیلا کتوں نے بات کہہ دی ہمارے مسلمان ہیں کہ صاحب اگر وہ کھائیں گے کھلائیں گے کیا کرتے تھے کھانے کے بعد اگر ہاتھ باہر دھوئیں گے پتا چل جائے گا کس گھر میں دعوت ہو رہی ہے تو اس پانی کو جمع کر کر ایک کھڈے میں وہ پھینک دیا کرتے تھے تو آج مسلمان کہتا ہے کہ پور کی فاتحہ کا کھانا اتنا متورک ہے کہ کھانے سے پہلے بھی گوشت نہیں کھانے کے بعد بھی گوشت نہیں ہے اور وہ ہاتھ اگر دھوئیں تو اس دھلے ہوئے پانی کو بھی گھوڑی میں نہیں ڈال سکتے یہ کیا جو کام کیا آج مسلمان وہ کام کر رہا ہے جس کو حدیث پاک کے اندر شب کی رات متعین ہی نہیں ہے آٹھ کال ہیں آٹھ کھول ہیں معراج کے بارے میں اب شہر کی جامع مسجد کے جو ہے امام صاحب کے پاس جب آئے تھے اللہ کا قرآن آیا تھا کہ بھائی ستائیس کی رات شب میراج ہے تم جو ہے کلاس کا لکھ لو اور جا کر کسی ملا کو بلا کر لے آؤ اس مجمے کے اندر شرکت کرنا اسے چندہ دینا اس کے اشتہار میں مدد کرنا میرے رب کی قسم گنا کا کام ہے جس کام کو نبی نے پوری زندگی میں نہیں کیا جس کام کو میرے نبی کے صحابہ نے پوری زندگی میں نہیں کیا شدید کی تاریخ میں اختلاف ہے اس کی تاریخ میں اس کا روزہ رکھنا اس رات کے اندر اہتمام کے ساتھ اجتماعی عبادت کرنا شب رات کے نام پر کھلے عام دن کے اجالے میں دن کے کی چوٹ کے ساتھ اگر کوئی دلیل لاتا ہو تو منہ مانگا ہلا میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو اور اس عالم کو بلا کر لائے یہاں بیٹھ کر ہم کہیں گے عالم صاحب دلیل پیش کرو انعام بھی دیں گے اور اگلی رجب سے ہم بھی اپنے مسجد کے اندر ہم جو ہے اجتماعی طور پر شب معراج بنائیں گے اب الحمدللہ علماء دیوبند کی مہربانیوں سے شہر کے اندر جو ہے بدتیں ختم ہو رہی ہیں شب میرا پہلے بہت منایا کرتے تھے لوگ جو ہے روزے رکھا کرتے تھے الحمدللہ اب سنت پر عمل ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو روزے داروں سے دشمنی تھی ارے دین کو پسند کرنے والے تھے یا دین کے دشمن تھے حضرت عمر فاروق مجھے بتاؤ لکھا لے کر لاٹھی لے کر کوڑا لے کر نکلتے تھے پوچھتے تھے روزہ ہو اگر روزہ تھا تو کوڑے مارتے کمی نے اللہ کے نبی کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی اور نبی کے صحابہ کو جو بات سمجھ تیرے تیرے اور میرے باپ کے گھر کا اگر عمر فاروق ہوتے تو میرے رب کی قسم آج جو خلاف کا کمپٹیشن کر رہا ہے وہ کبھی بھی کر سکتا تھا شب میرا کے نام پر اگر کر رہا ہے تو میرے رب کی قسم عمر کا کوڑا اس کی پیٹ پر برستا جانا کوئی نیکی کا کام نہیں دیکھو اگر دن کے اجالے میں اتنی چیخ سر زور سے کہہ رہا ہوں کچھ تو سچائی ہوگی اگر میری بات پر اعتماد نہ ہو بھروسہ نہ ہو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مشہور عالم ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ کی علیہ جن کی تصویر کی کتاب ہے معارف القرآن حضرت کے پرزن ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ نے ساری اولاد کو علم سے اور کلام سے نوازا ہے حضرت گلشن باغ میں پاکستان میں ایک مسجد میں خطبات دیا کرتے ہیں وہاں کے حضرت کے ایک مرید نے ان خطبات کو مرتب کیا ہے اور ان خطبات کا نام ہے اسلامی خطبات شروع کے شاید پہلی سے تیسری جلد کے اندر رجب کا بیان جو حضرت نے دیا ہے پورے دلائی حضرت نے نقل کیے ہیں اور حضرت نے بیان کیا ہے شب معج منانا اجتماعی عبادت کرنا اور روزہ رکھنا یہ تینوں کام بدت کے ہیں جس کو نہ اللہ کے نبی نے کیا ہے نہ نبی کے صحابہ نے کیا نہ علم عربا نے کیا ہے نہ محدثین نے ان راتوں میں عبادت کرنے کا کوئی باپ باندھا ہے آپ حدیث کی کتاب کھولیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان کن حالتوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے ٹوپی پہننے کا بیان سر کھلا رکھ کر کن حالتوں میں حالت حرام میں سر کھلا رکھ کر نماز پڑھنا ایک ایک چیز کا بیان لیکن امام بخاری کو بات سمجھ میں نہیں آئی امام مسلم کے بات سمجھ میں نہیں آئی امام تلپی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ رجب کے اندر کنڈوں کی فاتحہ اس کا کوئی باب انہوں نے قائم نہیں کیا رجب کے اندر نہیں صاحب میری شادی ہو کو نوا نوا میرے سسرال میں نہیں گیا تو ہماری ساس برا مان لیتے یہ ساس کل جہنم میں لے جا کر اس کی شرمگاہ سے نکلنے والا پیٹ پلائے گی تو تو پیے گا ہے تو راضی تجھے اللہ کی محبت اور نبی کے سے کوئی سروکار نہیں جو روکے غلام سالیوں کی غلامی جو اس کے اماں کی غلامی اس کے دادا دادی کی غلامی نانا نانی کے غلامی کبھی ماں کے پیر نہیں دبایا کبھی ماں کے جوتے سیدے نہیں کیا اب پوچھتا ہے ابھی نبی شادی اب ہمارے ساڑو دعوت کر رہی برا مان لیتی اب وہ جہنم کا لہو پلائے گا اور جہنم کا پیپ اور جسلیم پلائے گا دو چیز یہاں کا دسترخوان ہے اور جہنم کا لہو اور پیپ ہے اب کس کو پینا چاہے گا اب اس کو ٹھکرائے گا تو جنت ملے گی اور اس کو کھائے گا تو جہنم کا لہو اور پیپ ملے گا اللہ کا اللہ کے رسول کا خوف تک آخرت کا خوف کام کرتا ہے یہاں جنازہ جاتا رہتا ہے یا پیڑھی ٹوٹتا رہتا ہے مسجد میں جنازہ آتا ہے باہر کتے کھڑے ہوئے رہتے ہیں جنازہ دیکھ کر مسجد میں نہیں آ سکتا تو آج جنازہ دیکھ کر مسجد میں نہیں آئے گا لکھ کر رکھ لے کہ خدا تیری موت کے بعد مسجد کا جنازہ نصیب نہیں کرے گا تیرے ٹکڑے خود سے کھا لیں گے تیرے ٹکڑے کد اٹھا کر لے جائیں گے اتنی دشمنی تجھے اللہ کے در سے اللہ کی ذات سے جو پال رہا ہے پرورش کر رہا ہے یہ جو ہماری صاحب بڑے کرم پر کیا ہمارے بچے کو آسٹریلیا بھیجے لوج بھیجے تو ساری زندگی جب کبھی اس پیٹ کو دیکھے گا حاجی کو دیکھے گا اور ایجنٹ اور پورتر کو دیکھے گا ادب سے کھڑا ہو جائے گا ایک چائے پلائے گا کہ ہمارے یہ ایجنٹ صاحب ہیں حالانکہ پیسے کے بغیر بھیجا لیں آسٹریلیا کو بھیج دیا امریکہ کے ٹائلٹ صاف کرنے کے لیے بھیج دیا ساری زندگی عزت کرے گا وہ رب جو ماں کے پیٹ میں ہری چٹانے سے لے کر ہمارے موت کے بعد بھی ہماری شردا کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے ہماری عزت کو بچایا ہوا ہے وہ رب کی ہم نے کتنی قدر کی یہ کپڑا پہن کر ہم علامہ بنے ہوئے ہیں حمام کے اندر غسل خانے کے اندر آئینہ ہو جب غسل کرتے ہو کپڑے نکال کر دیکھو تمہارے جسم پر تھو تو کرو گے یہ شرمگا کو دیکھ کر یہ پیٹ کو دیکھ کر اور یہ جسم کے عیب کو دیکھ کر موت کے بعد کفن نہ ملتا یہ رب کا احساس نہیں کہ ہماری شرمگا پر چیٹ نے ڈال دیا کفن نہ ملتا کوئی ہماری نماز میں جانا پڑا تھا ہمارے موتا کو غسل دیتا ایک ایک سانس کا وہ مالک ہے ایک ایک گپنا کھلا رہا ہے عزت دے رہا ہے عزت کی بیوی عزت کی اولاد عزت کی روزی مر رہے ہو جہنم کی طرح حلمی مزید ایک کر لے لوں بیس کر لے لوں تیسری منزل بن لوں باپ کا گھر لے لوں کیا کرو گے کیا کرو گے ارے جس نے لیا وہ کیا کر رہا ہے جس کے سو ایکڑ زمینوں کا مالک کتنی روٹیاں کھا رہا جس کے تین اپارٹمنٹ ہے وہ کتنے وقت کا کھانا کھا رہا اللہ نے تو پابندی لگا دی نہیں صاحب تم جو ہے شوگر والے ہو تمہارا مال بلاس ہے پیاٹ بڑھ گیا ہے ہارٹ ہٹاک ہے بی پی ہے یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ کیا کرو گے صاحب ان بلڈنگوں کو لے کر کرو گے کیا دھو کر پیو گے روزی کا مالک تو اللہ ہے سانس کا مالک اللہ ہے زندگی کا مالک اللہ ہے موت کا مالک اللہ ہے جب اللہ مالک ہے تو ہم اپنی آخرت کو کیوں خراب کریں کون سی عقل مندی بھائی قوم سے عقل مندی کہ نماز شروع ہونے کے بعد دوسری رکعت میں کیا حجامت کرتے ہو پہلی رکعت میں قوم سے عقل مندی فجر کی نماز کے وقت حالت جنابت میں گندی عورت کے پہلو میں سو رہے ہو صبح کے وقت جنت کی ہوائیں چلتی ہیں صبح کا وقت قیمتی وقت ہے صبح کے وقت میں میرے نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی اے اللہ میری امت کی صبح میں خیر و برکت نصیب فرما ہزاروں لاکھوں مسلمان جنہوں نے صبح کا وقت ہی نہیں دیکھا وہ اٹھتے ہیں اس وقت جب سورج اپنے پورے شباب پر آ جاتا ہے پوری جوانی پر آ جاتا ہے کیا ملتا ہے کیا کر لیا حالانکہ جنابت میں گندی عورت کے پہلو میں حید و نفاس والی کی عورت میں یہاں بچہ پیشاب کا فوارا وہاں بچی بسترے کے اندر پیشاب اس گندے ماحول میں ایک سو چالیس جہنم کی کھڑکیاں ٹی وی کے چینل کی کیا کیا تم نے بتاؤ کیا ریکارڈ بنایا ابھی ذلت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی رسوائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی کسی میں ہے ہمت اگر کوئی مرد مومن ہے یا بڑے روڑے صاحب ہمارا بڑا و رسوخ ہے پولیس میں ہمارا چلتا ہے ہم مال آؤ ایک کارنامہ انجام دے کر بتاؤ وہ ظالم جیلر جس نے قرآن کی بے حرگتی کی وہ ظالم پولیس جس نے نہت نوجوانوں کے سینوں کو گولیوں سے داغ دیا وہ ظالم کمینے جنہوں نے اللہ کے کعبے اور نبی کے روزے کے اوپر چپل اور جوتوں کی تصویر کو جو ہے انہوں نے اعلان کرو کیا تھا اخبار میں صاحب ہمارے گھر کے اندر گھس گزرا ہمارا کارخانہ تین دن سے بند ہے یہ شکوے مسلمان کوئی یہ شکوا نہیں کر رہا ہے کہ بال ٹھاکرے کو گرفتار کرو اس کے بچے کو گرفتار کرو اور بابری مسجد کو سجدوں سے آباد کہاں ہندوستان دیکھو یا ہندوؤں کے ساتھ مل کر جینا تو ٹھیک ہے جب ہندوؤں کے ساتھ مل کر جینے کی بات کرتے ہو تو تمہاری اولاد کی شادی کے موقع پر تم مسجد سے دفتر کیوں منگاتے ہو مندر سے پنڈت کو بلوا لو ہندو اور خوش ہو جائے گا مرنے کے بعد قبرستان میں جگہ کیوں لیتے ہو تم جو ہے شمشان گھاٹ کے اندر ڈال دو یا جلا کر راس کر دو کرنٹ کے باغ کے اندر رکھو ایک سیکنڈ میں تمہارا باپ تمہاری کر کھا ہندوستان ہے نا چلو جب یہ کرتے ہو تو وہ بھی کر لو ڈیڑھوں چماروں کا لباس پہنتے ہو اب اسلامی احکامات کی تشریح کون کریں گے فلموں میں کام کرنے والے جب سلمان خان نے گزشتہ گنپتی گنیش کے موقع پر اس نے جو ہے وہ تہوار منایا اور پوجا کی تو بامبئی کے علماء کورٹ نے اس کو کہا کہ تشریح وہ ایمان کرے وہ ایمان سے نکل گیا اس کا باپ فوراً وکالت میں آ گیا کہنے لگا کس کے باپ نے سلمان کو مسلمان بنایا تھا جو آج کے آدمی اسلام سے نکال رہے کس کے باپ نے بنایا تھا نہ وہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے اس کا باپ شریف نام ہے وہ تشریح کرنے لگا نہیں یہ ہندو بھی نہیں مسلمان بھی نہیں مسلمانوں نے درد سے کہا علماء نے درد سے کہا غیر اللہ کی پرستش کرنے سے مسلمان ایمان سے نکل جاتا ہے چاہیے سلمان خان کو تو اب وہ کہنے لگا یہ مولویوں کی ادارہ داری ہے یہ قرآن حدیث میں ہے جبا یہ پاجامہ یہ امامہ یہ مولوی لوگوں نے بنا لیا ہے کوئی بھی چیز ہمارے جو علماء ہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں کہتے یہ جبا ہے اس کا ذکر کلام پاک میں ہے سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب زلیخا نے ان کو پکڑا تو وہ بھاگنے لگے تو کلام صاحب نے ان کی برات کا جو اعلان کیا امکانہ دیکھو اب زلیخا کہتی ہے کہ میں سچی ہوں اور حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں قرآن نے کہا کہ تم جو ہے ظاہری حالات یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ جو آئی ٹی ٹیکنالوجی وغیرہ ہے یہ سب قرآن نے کبھی بھی بیان کر دیا یہ جو جاسوسی قائم ہے اس کو حدیث نے کبھی بھی بیان کر دیا بدر کے موقع پر وہ حد کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ اون کے پنجوں کے نشانات کو دیکھو کہ کس طرح سے وہ آئے ہوئے اون کی مینگلیوں کو سونگ کر آقا نے فرمایا پناہ علاقے کا لشکر آیا ہوا ہے جاسوسی کے چین کے نقطے کو یہ لوگ جانتے نہیں تھے میرے آقا نے اس علم کو امت کو دے دیا تھا جاسوسی کا علم ہو ہتھیار کا علم ہو اور اکثریت کا علم ہو کیا علم نہیں دیا تھا تو قرآن نے کہا ان کارا قمیص ہو خود امین قبول فضا کر بہو امین کا اگر اس کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو مطلب یہ کہ یہ زلیخا ہے اور حضرت یوسف ہے جب جھگڑا ہوگا تو آمنے سامنے جھگڑا ہوگا تو اگر سامنے سے پٹی ہوئی ہے مطلب یہ کہ یوسف بھاگ کر جانا نہیں چاہتے تھے زلیخا کی طرف آنا چاہتے تھے تب حمیش پٹی ہے ایک کالا خمیش ہو تو یہ جو ہے سچی ہے زلیخا وہ خود ادم فراوت اور اگر خمیس پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے حضرت یوسف بھاگ کر جانا چاہتے تھے علیہ السلام وسلام اور زلیخا پیچھے سے حملہ کرنا چاہتی تھی ہمارے علماء نے کہا یہ جو انشٹ ہے یہ جو ٹی شرٹ ہے جسے پہن کر پیشاب کا دور لٹکائے کرتے ہیں گدے کی طرح اور سجدے میں جاتے ہیں تو کرکٹ کی بال کی طرح جو ہے وہ اپنے عضو کو پیچھے لٹکاتے ہیں کتے کتے بے شرم ہے انسانوں کی جماعت میں مسلمان کو دور کی بات کم سے کم انسان کے بچے نہیں ہیں اللہ کے گھر میں آ کر اپنی عزو کو دکھا رہے ہیں عشت کرتے ہیں ذرا شرٹ نیچے پڑ جاتا تو شرمدار چھپ جاتی ہمارے علماء نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کا کرتا لمبا تھا زلیخا نے پکڑا پھٹ گیا اگر کرتا شاٹ ہوتا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام السلام کے دامن پر ہاتھ ڈالتی زلیخا وہ نیچے شرمگا ظاہر ہو جاتی یہ لمبا کرتا ہونے کی دلیل اور استدلال حضرت یوسف علیہ سلاد کے واقعے سے کیا اب فلم میں کام کرنے والا کتا ہے حساب کان جبا شریف یہ تو ملک کی حالات کے اعتبار سے ہے عرب کے لوگ ایسا پھینکتے ہیں افغانستان کے لوگ ایسا پھینکتے ہیں اور یہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے کروش تشریح ہے سلمان خان کا پاپ حدیثوں کی کتاب اللباس کی بیٹی اور قرآن شریف کے سورے کی یا بنی آدم آرا یادما کلی مسجد اے بنو آدم ہم نے جو ہے تمہیں زینت دی ہے اور بلی با سخوا داری کا خیر ہم نے تمہیں لباس سے تخوا کون تجری کر رہا ہے فلم میں کام کرنے والا کتا کام کر رہا ہے اور وہ فلمی کہانیاں لکھنے والا اور امت مسلمان کے ضمیر کو جگا رہا ہے مولویوں کے قریب نہ جاؤ مساجد کے قریب نہ جاؤ یہ گمراہ کر کے رکھ دیں گے یہ منمانی تشریح کر رہے ہیں ہو تو امامے کا تذکرہ جبا ہو تو جمبے کا تذکرہ کوئی بات منمانی تشریح ہمارا کوئی عالم نہیں کرتا ایسے زمانے کے اندر جب چاروں طرف سے فتنوں کی آگ سلگ رہی ہو اور فتنوں کا سیلاب اور طوفان امن امن عمل کرنا تو تمہیں گھوڑیاں کو گدیاں کو بیٹھنا قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چودہ پارے کے اندر پر گایا کہ ہم نے تمہارے لیے سواریاں کی ہیں دعا بتائی یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جب تک یہ نعمتیں خدا کے قانون سے فطرت سے قرآن و حدیث سے اتنا ٹکرا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں یہ ہوائی جہاز ہماری یہ راکٹ ہماری یہ پانی کی جہاز ہماری یہ ٹرین ہماری ہم بیٹھیں گے اور چاند کے ساتھ کہیں گے کر حکومت کر رہا general کے یہاں حالات چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ پسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو ہم نے جو حرام تھی اس کی پرچھائی کو دیکھنا اس کی شکل کو دیکھنا اب اس سے پورا دل استفادہ کر سکتے ہو اندر سے باہر سے نشاؤ ہر ہر فاتو ہر تک من تو کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں جیسے چاہے تم ہر اندر اللہ نے آیت کو نازل کیا اب اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو کہا کہ اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا غلطی سے اس کو نکال دیا خبردار اب جو ہے عزت تک چونکہ عزت تک وہ آئندہ کوئی اپنا راستہ دیکھ لیں گے کھڑکی باہر کا جوتا گھر کی فریج کیبل کنیکشن کی وائر کوئی کاٹ دے کوئی اس میں چوری سے کنیکشن لے لے یہ مچھر اڑ کر چھت پر آ کر دیکھتا ہے کون کنیکشن لیا ہے دین دنیا کے بارے میں مچھر بھی پہلوان اور دین کے بارے میں نہیں نہیں ذرا ہندوستان ذرا پالیسی سے چل جانا ذرا لا سے قانون سے چل جانا میں کہتا ہوں اللہ سے دو چیزیں مانگو یا اللہ کسی ابراہیم کو بھیج کر یا تو خودکشی کی اجازت دے دے یا نہیں تو جامع شہادت کا موقع دے دے یہ گھٹ گھٹ کر عزت والے تو زندگی نہیں گزار سکتے غیرت والے زندگی نہیں گزار سکتے یہاں گانے والوں کی عزت ہے یہاں بچوں کی عزت ہے یہاں دانیوں کی عزت ہے یہاں چوروں کی عزت ہے یہاں لٹیروں کی عزت ہے یہاں ایمان کے سوداوروں ایمان اور الیکشن کا بھی پارلیمنٹ کے اندر ایمان کا سودا بھی ہوا کل تک وہ تیلگو دیشم میں تھا کانگریس میں گھس گیا کل تک وہ بی جے پی میں تھا آج کانگریس کیوں پانچ سو کروڑ مل رہے ہیں اتنا پیسہ مل رہا ہے اتنے مقدمے لس سو رہے ہیں کھلے آپ ہم پر حکومت کرنے والے ایمان کے سودا کر ہندوستان کے پورے بینکوں کے کھاتے ان کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا کے کتنا پیسہ جمع کرو گے انکم ٹیکس سے کتنا سوئٹزرلینڈ کے اندر دنیا کا یہ وہ ملک ہے سوئس کہ جہاں پر آپ کے کھاتے کو خفیہ رکھا جاتا ہے کوئی بھی آدمی سوئٹزرلینڈ کے اندر کھاتا کھول سکتا ہے اب اس کے کھاتے کو وہ خفیہ رکھیں گے وہ باپ رکھے گا اور لاپ کو نہیں بتائیں گے شوہر رکھے گا بیوی کو نہیں بتائیں گے اب سوئٹزرلینڈ کی کے کھاتوں کے اندر اربوں خربوں کا جمع کر کر یتیموں کا بیواؤں کا کتوں کے بسکٹ کا پھولوں کی سیمنٹ کا ریل کے پٹے سب جمع کر کر یہ ایسے ایمان فروش زمیر فروش ڈاکو حرام زادے ہم کیا کہیں اللہ تعالیٰ سے ہم جیے مرے غیرت اگر ہو شرم اگر ہو ہاں اگر کوئی جورو کا غلام ہو جس کی زندگی کا مقصد یہ ہو میری جورو کا پاخانہ لے جا کر ٹیسٹ کرانا میری جورو کا پیشاب لے جا کر لیاب کجانا میری جو ہے بیگم کے دھوپڑ پر انجیکشن مارنا اور جو ہے اسے طواف کرانا ڈاک اس چیز کی زندگی کا یہ مقصد ہو ماشاء اللہ تیری زندگی تجھے مبارک ہو تیری اولاد تیری جورو کی غلامی تیرے جو ہے زمین کی غلامی پتھر کی پوجا مٹی کی پوجا وہ تین سو ساٹھ بتوں کو کابے میں رکھ کر مشرق ہو گئے اور یہ اپارٹمنٹ کے اندر لاکھوں اینٹ لگا کر پوجا کر کر بھی مشرق نہیں ہوا کتنے اینٹ لگتے ہیں اپارٹمنٹ میں کتنا ٹن لوہا لگتا ہے کتنے بٹ لگتے ہیں صبح میں فجر پڑے نہ پڑے پڑے پڑے نہ مالش کرتا ہے گریلوں کی پانی ڈالتا ہے درختوں پر جو ماں کے پیر نہیں دبائے وہ تین سو ساٹھ بتوں کی پوجا کر کر ٹکا لیے اور اتنی بڑی بلڈنگ بہت کے پہاڑ کی جیسی ہمالیہ پہاڑ جیسی یہ پوجا کر کر یہ مومن ہے صاحب اس کو مسجد کا دفتر چاہیے اور کے بعد مسلمانوں کا قبرستان چاہیے یادی رام لو لا تر حکم اولاد حکم ذکر اللہ ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے حاصل نہ کرے یہ ایمان ایسے ہی نہیں ملتا یہ دین ایسے ہی نہیں ملتا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہاون علاقے کے جو گورنر تھے ولید بن عبد الملک جب بادشاہ کا امیر المین تھا تمام گورنروں کو طلب کیا کا یہ گورنر بھی گیا اور ملاقات کیا اور اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے اپنے گورنری کے لباس کو جوڑے کو اتار کر بادشاہ کے منہ پر پھینک مارا اور کہا کہ جب اللہ نے عزت کا لباس دیا ہے اور اس کی ہم نے ناقدری کی ہے اور تیرے لباس کی ناقدری سے ہم تیری نگاہ میں گر سکتے ہیں اللہ کے عطا کردہ لباس کی ناقدری سے خدا کی نگاہ میں گر جائیں گے چلے گئے اور جاتے جاتے حضرت بنیہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کے در پر پہنچے یہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں درج گاہیں کھلی ہوئی ہیں خانخوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں حرم شریف کے دروازے منورہ کے دروازے ریاض اور جنت البقی کھلا ہوا ہے ویلکم کر رہا ہے کچھ آمدید دیر کہہ رہا ہے مرحبا کہہ رہا ہے آؤ آ جاؤ آؤ آ جاؤ لیکن اس زمانے کے اندر دین کی بات سننا اور خانخوں کے اندر بیٹھنا بزرگوں سے تبصر قائم کرنا اور ان کے جو ہے یہ بھی بہت بڑی بات تھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ نہامن علاقے کے گورنر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں تو انہوں نے پہلے ایک شام تک انہوں نے گندک کی دکان کھلوائی اور اس میں بدبو کی گندگی تھی کہاں نہامن کا گورنر جب چلتا تھا آگے پیچھے گلاب کی جو ہے گل گھڑیاں اڑا کرتی تھی اور پھول بکھر جاتے تھے اور کہاں یہاں گندک کی دکان وہ ہاتھوں میں دن گننے لگے اور صاف ختم ہوا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں گئے حضرت نے کہا او نالائے دن کو گن رہا تھا نہیں ابھی تیرا نہیں کبر گیا نہیں گھمٹ گیا نہیں جا اور اس کے بعد جا کر جب سال بھی پورا ہو گیا اور دن کو گننا چھوڑ دیا تو کہا کہ اب شاید کبر اور گھمٹ دور ہوا ہے بلایا بلانے کے بعد کہا نہیں نہیں ابھی دل میں کچھ مائل پن باقی ہے جاؤ علاقے میں تم نے گورنری کی ہے اس علاقے میں بھیک مانگا کرو لے لے کر کر فقیری حضرت ابو بکر شبلی جو اس علاقے کے کبھی گورنر تھے آج اس علاقے کے گھروں میں جا کر بھیک مانگتے ہیں وہاں کی رعایا ان کو دیکھ کر گالیاں دیتی ہے اور کل یہاں ہمارے سامنے گھمنڈ سے شانت کوئی کچھ نہیں دیتا تھا سب گالیاں دیتے تھے کوئی بھول کر دے دیا ہوتا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خبردار اس میں سے کھا نہیں سکتے بلکہ یہ سب کچھ تم فقیروں کو دے دو گے میری خان خان کی جلی بھوری روٹی بچی ہوئی روٹی کھاؤ گے اس میں ایک سال گزر گیا آ کر مجلس میں کنارے بیٹھ گئے حضرت اب تو میں دین کی باتیں سننے کا لائق ہو گیا ہوں اب تو میرا دل صاف ہو گیا ہے اب تو میرا دل مسلم عمل کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ دل کے اوپر ایک سو شیطانی ایک سو چالیس شیطانی چینل کا کایا پڑا ہوا ہے اس دل میں سود کا خون ملا ہوا ہے اس دل میں رشوت کا خون ملا ہوا ہے اس دل کے برتن کے اندر بیوی کی محبت ہے اس دل کے برتن کے اندر اولاد کی محبت ہے اس دل کے برتن کے اندر کاروبار اور زمین اور جائیداد برتن میں کچھ ابھی مہیلا پن باقی تھا کہا کہ برتن تو صاف ہو گیا کو چھوڑ کر قرآن کو تلاش دے کر نبی کی باتوں کو چھوڑ کر ملا کی نفرت کو دل میں بٹھا کر در سر دیوانے کتے کی طرح بھٹک کر وہ کتوں کی موت پر کر چلا جاتا ہے یہاں تربیت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ تین سال دو سال تک گندک کا ویوپار اور ایک سال تک کاتے گدائی اور تو ہو گیا ہے پڑھنے تک چورانا ٹھیک ہے اب وہاں پر رہے تین مہینے دوسرے کے مکان پر گئے کو کھا کو ڈیڑھ بجے کے بعد سونے دو بجے کے بعد آ کر کہ آپ ہی بھائی جا کو خود سے صبح ساری کائنات سو رہی ہے اٹھو وضو کرو تحجد کے اندر مانگو مانگنے میں مزہ ملتا ہے سجدے میں لطف آتا ہے اس وقت فکر میں مزہ ملتا ہے تم نے رات کی تحجد کی حلاوت نہیں دیکھی تم نے بریانی کے مزے ٹوٹے ہیں تم نے سیاسی کتوں کے دسترخوان کے مزے لوٹے ہیں ایک مرتبہ رات میں اٹھ کر رب سے کلام کرنے کے مزے لوٹو ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ جب ان مراحل سے گزرے برتن صاف ہوا برتن فیصل ہوا تو حضرت نے ان کو خلافت دی تو میں نے آپ کو بتایا تب ان مراحل سے مجاہدوں سے گزرنے کے بعد جب ہلاکت ملی تو جب کبھی کوئی بھی حضرت کے سامنے اللہ کا نام لیتا سینے سے چمٹا لیتے کہتے کہ منہ کھولو جب منہ کھولتے تو حضرت جیب میں شکر رکھتے اس زمانے کا کیڈبری چاکلیٹ وہی تھا ایک چٹکی شکر منہ میں ڈالتے کتنا میٹھا میرے کا نام ہے رب کے نام سننے میں رب کا نام بولنے میں آقا کا نام لینے میں آقا کا نام سننے میں دروپ کے پڑھنے میں دروپ کے سننے میں قرآن کے پڑھنے میں قرآن کے سننے میں دین کی باتیں کہنے میں دین کی باتیں سننے میں مزے کب آئیں گے یہ دل کا گوبر پاک ہو کتا سور فاخانا پیشاب کھا کر آ کر بیٹھ کر ادھر ادھر کے مار کر تا وقت ہوگا دوسرے مجیدہ میں نماز ہو گئی گا یا کس کے آ کر اٹک گئے یہ سب سوچیں گے تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے اپنی آخرت کیسے بنائیں گے اللہ نے ساری زندگی کا سودا کر لیا یہ گھنٹے تو گھنٹے ہماری خوش قسمتی ہے راشٹریہ سہارا کے اندر وہ ہر جمعہ ایک ایک عالم کا بیان دیکھو اٹھا کر پڑو کوسے کوسے کی پرانے ایسے نہ حالات میں فٹ ہوتے ہیں نہ جو ہے حکومت کا ٹکراؤ چپ کے ٹائم پاس کرتے ہیں بیس منٹ کے واسطے بڑے ہر جمعہ میں راشٹری سہارا میں بنگلور کے بڑے بڑے علماء اور خطبہ کے بیانات کے ساتھ ان کی کٹنگ کو جیسے میں سوچتا ہوں آج کے زمانے میں یہ بیانات وہ تو کوسے کی خطرے کے زمانے کے بعد پتھر کو پتھر لگڑ کر جب چنگاری نکالتے تھے وہ زمانے کے بعد چپ کے ڈھکل پٹی کہ بھائی شکار بھی خوش رہے شکاری بھی خوش رہے کمیٹی بھی خوش رہے اور نوکری بھی باقی رہے اور مختلف مختلف بھی گالیاں نہ دے اسلام کو حضرت چہلم پور چہلم والا بھی خوش رہے چھٹی والا بھی خوش رہے جھنڈے والا بھی خوش رہے اللہ کا کتنا شکر ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ باتیں کڑوی باتیں سننے سنانے کے لیے رب کی توفیق ہے آج کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں کل مجھے معلوم ہے یہاں کی کی کمیٹی کے تقریباً پینتالیس فیصد افراد کا انتقال ہو گیا میرے آنے کے بعد اللہ ان کی مقبرت کرے ان کے درجات کو بلند کرے چلے گئے کل سنتے تھے آج وہ نہیں ہے کل وہ جو ہے گلے شکوے کرتے تھے یہاں بیان ہوتا تھا آفس میں بیٹھ کر وہ جو ہے اپنی رپورٹ لکھا کرتے تھے آج اللہ کو جواب دے رہے ہیں کل وہ وقت آ سکتا ہے کہ میں بھی جا سکتا ہوں آپ بھی جا سکتے ہیں ہر تقریر میری زندگی کی آخری تقریر سمجھ کر میں کرتا ہوں کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں سے کچھ حصہ ابھی باقی رکھ کر مجھے آئندہ جمعہ کہنا ہے وہ تو ایک جو ہے رسمی طور پر کچھ چیز باقی رکھ دیتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے اللہ کی طرف سے عطا ہے اللہ کی اس عطا کی قدر کرو تو ہمیں جو ہے دین پر عمل کرنا اور ان باتوں پر چلنا آزاد ہوگا ایک جمعہ ہاں مارا دو جمعہ ہاں منہ مارا کیا نیا سوگا تھا ڈیڑھ بجے میری نیند ہوئی کوئی کہتا ہے ہماری جہاز پکڑنے کے وقت رات کے پونے دو بجے ٹرین رہتی ہے ساڑھے گیارہ بجے اپنے گھر سے نکلتا ہے پونے ایک بجے خدوا ہوتا ہے پونے دو بجے مسجد میں کہاں کا انصاف میرے بھائی کہاں کا اللہ کے لیے سوچو کتنا وقت ہم مسجد کے لیے دیتے ہیں کتنا وقت ہم دنیا کے لیے دیتے ہیں ہم نہ بچپ معاف نہیں کرتا ہم نہ ٹرین معاف نہیں کرتی ہم نہ ہوائی جہاز معاف نہیں کرتا ہم نہ پی ڈی آفس معاف نہیں کرتی ہم نہ راشن کارڈ والے معاف نہیں کرتے ہمیں کارپوریشن والے معاف نہیں کرتے ایک اللہ صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں کب تک چل رہا ہے گیارہ بارہ بجے انہیں انہیں آیا آیا عشا کی نماز رات کے ساڑھے گیارہ پوری رات کھلی رکھو انہیں انہیں آپ آپ پڑیا کھیل مذاق ہے ٹرین کا ایسا کوئی وقت ہوتا ہے بس کا ایسا کوئی وقت ہوتا ہے پاسپورٹ کا ایسا کوئی وقت ہوتا ہے ہر چیز کا وقت ہے اور اللہ نے کہا جس صلاح المؤمنین کتاب موقوتا ہم نے وقت مقررہ پر نماز کو فرض کیا اس کے لیے وقت نہیں کوئی دوسری رکعت میں آیا کوئی تیسری رکعت بے شرم اٹھ کر کھڑے زندگی میں ہے کبھی ہو گئی الگ بات ہے ساری زندگی دوسری سب والا ہمیشہ دوسری سب میں تیسری سب والا ہمیشہ تیسری سب میں اور ایک صاحب کو پتا ہے کہ جمعہ میں ہم علی تعمیر سجدہ سور دہر پڑھتے ہیں تین منٹ بڑھ جاتے ہیں تو تین منٹ تعمیر پہ آ کر سجدے میں شامل ہوتے ہو برابر گھر پہ آئی تعمیر کے چلو کل کے وقت پر آج آج آ کر ہمیں علی تعمیر سجدہ اور سورہ دہر مل جائے نبی کی سنت مل جائے نہیں ہمارے دلوں میں عزت نہیں خدر نہیں نام جماعت کا اہتمام مسجد کے اندر کتنے لوگ جماعت سے پڑھتے ہیں کہاں اللہ کی رحمتیں آئیں گی برکتیں آئیں گی ہمیں گائے کا پیشاب پینے والی قوم عیسائی کہہ رہے تھے کہ حضور میں مکان لینے کے لیے گئے تو عورت جو مالکت کی مکان کی اس نے جو ہے دن کے اجالے میں فخری انداز میں کہا سوری ہم جو ہے مسلمانوں کو مکان نہیں دیتے محمد بن خاط ہندوستان پر جب فتح کر کر واپس جا رہے تھے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اس زمین کو کہنے کی طاقت ہوگی تو یہ زمین گی کہ یہاں کے ہندوؤں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہارے اوپر اپنی آن اولاد اپنے بچوں کو نچھاور کرتے ہیں محمد اس شہر کو دھرتی کو چھوڑ کر نہ جانا جب جانے پر مجبور تھے دوسرے علاقوں کو پتا کرنا تھا تو محمد بن فافی رحمت اللہ جنے سے ہندوستان کے ہندوؤں اور مشرقوں نے کہا تھا کہ تم اجازت دو تمہارے مجسمے کو بنا کر ہم اس کی پوجا کیا کریں گے اور آج کا ہندو کہتا ہے ساری ہم مسلمانوں کو مکان کرائے پر بیس پر نہیں دے سکتے کون سی بے عزتی کی بے عزتی کی زندگی کون سی وہ صبح آئے گی جو عزت کا پیغام لے کر آئے گی کون سا وہ سورج ہوگا جو اپنی کردوں کے ساتھ ہماری رفت ہماری عظمت اور ہماری بلندی کا پیغام لے کر آئے گا اللہ ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کروائے کا آنا یقینی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کچھ لوگ خبروں کو دیکھتے ہیں مولوی لوگوں کی بکواس ہے اندر پٹرا کہ نہیں پٹرا یہ جائے گا تو پتا چلے گا سائنس ٹیکنالوجی نے اتنا ترقی کیا ہے اور سائنس میں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کا علم جو ہے سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے لیکن وہ کب ہوگا اس کا علم قیامت ہونے کے بارے میں سائنس کی ترقی نے ثابت کر دیا ہے کہ قیامت ہو کر ہی رہے گی کچھ سیاروں کی چال کچھ ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ قیامت آئے گی اور حدیث پاک کے اندر جو یہ بات بتائی گئی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے سورج کہاں سے نکلتا ہے مشرق سے ڈوبتا تھا مغرب میں اور حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں ڈوبے گا یہ تو عقل قبول کرنے والی بات نہیں لیکن سائنس نے اس کو ثابت کر دیا ہے ستاروں کی چال کیا کہتی ہے سائنس کیا کہتی ہے اور قیامت کے بارے میں سینسی شواہدات کیا ہیں اس سچائی کو لے کر انشاءاللہ شاء اللہ حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ایمانی قوت میں اضافہ فرمائے بزدلی کو ختم فرمائے اللہ جذب جہاد ہمارے درویہ فرمائے پائے آمین بابا